دیبا جان فکر اسلامی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تجدیدی مساعی اور علمی و تحقیقی کاوش کا ایک موضوع جہاد فی سبیل اللہ اللہ بھی تھا آپ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اسلام کے اس عظیم فریضے کے حقیقی تصور مراحل لوازم اور اقسام کو واضح کرنے کے لیے تادم آخر جہاد باللسان والقلم میں مصروف رہے زیر کتاب چاہ بھی اسی جہد مسلسل کا ایک مظہر ہے جو کہنے کو اگرچہ مختصر کتابچہ معنویت و جامعیت کے اعتبار سے کئی کتابوں پر بھاری ہے ایک مسلمان کے بنیادی فرائض ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اس کے لیے درکار جہاد اور ان اقسام جہاد میں قرآن حکیم کا کردار اس کتاب سے میں بہت ہی مختصر مگر جامع انداز میں بیان ہوئے ہیں دعوت دین کے ایک عام کارکن سے لے کر بڑے سے بڑا مبلغ و مدرس بھی اس بات کا شدت سے محتاج ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور مخاطبین کے ذہنی و فکری اشکالات اور معاشرے کے گمراہ کن نظریات سے واقفیت رکھتا ہو تبھی وہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر سکتا ہے ورنہ اس کی دعوت اندھیرے میں چلائے گئے تیر کی مانند بے ہدف ہی رہے گی زیر نظر کتاب کے آخری حصے جہاد بال قرآن کے پانچ محاذ کے زیر عنوان موجودہ معاشرے کے مسائل اور جدید ذہن کے اشکالات کو بڑی مہارت سے واضح کیا گیا ہے دعیان دین کے لیے یہ حصہ رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے ان چند امور کے پیش نظر بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ آ جناب کی اس مختصر کتاب کی احتیاج و ضرورت ایک عام مسلمان سے لے کر عالم دین تک سبھوں کو ہے موجودہ ایڈیشن میں بعض مشکل الفاظ کے معنی اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات حاشیے میں لکھنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جو اگرچہ اہل علم پر گراں گزرے گا لیکن عوام الناس کے لیے اس کی ضرورت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا زیر نظر مقالے کے خالق مجازی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور اس کے مرتب اولین جناب شیخ جمیل الرحمن رحمہ اللہ دونوں اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں ہم رب کریم سے دعا گو ہیں کہ حق تعالی ان دونوں صاحبان سے راضی ہو ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے اس علمی صدقے جاریہ میں مزید برکت ڈالے رحمت اللہ بٹر نازم دعوت و تربیت